یہ قیامت خیز نظر ہے کربلا کی اس معصومہ بیوی کی جسے سکینہ کہتے ہیں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ شمر کے تماچے کھانے والی سکینہ جس کے کان بھی زخمی جس کے رخسار بھی زخمی جس کے کرتے کا دامن بھی جلا ہوا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے جس سکینہ کو یہ کہہ کر سلام بھیجا میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی سکینہ ام رباب کے دل کا چین علی اصغر کی بڑی بہن دو ہی تو بچے تھے ام رباب کے ایک اصغر ایک سکینہ ایک کو کربلا میں چھوڑ آئی ایک کو زندان شام میں اکیلا چھوڑ آئی اور زندان شام سے جب رہائی کا وقت آیا تو بے ساختہ ام رباب نے قبر سکینہ سے لپٹ کر کہا اٹھو اٹھو سکینہ ہے کارواں ماں کے دل میں ہزاروں حسرتیں تھی پوچھئے ذرا اس ماں سے جو خالی گود اور اجڑی ہوئی مانگ لے کر وطن واپس جا رہی ہے وہ کس طرح سے اپنی ساڑھے تین برس کی بچی کی قبر سے جدا ہوئی ہوگی سکینہ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مصطفیٰ زیدی جیسے عظیم شاعر نے کہا کہ جو ہاتھ بچی پر اٹھا وہ ہاتھ ایک کردار تھا اور ایک سکینہ کے نت تاریخ کا رخصان تھا سکینہ آج بھی قید میں ہے عزیزوں رونے کے لیے ماتم کے لیے یہی کافی ہے ہماری بچیا نشان سکینہ پر کے قید سے سارے اہل حرم رہا ہو کر مدینے آ گئے ان کے سوگ بھی بڑھ گئے لیکن سکینہ آج بھی زندہ شام میں اپنے بابا کے سینے سے دور میں اس طرح ہے اور آج بھی زندہ نے شام کے گوشوں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں بابا بابا بابا قبر بطول تنہا ویران ہے مدینہ کربو میں اصغر زندان میں سکینہ اصغر زندان میں سکینہ کو ہلا رہی ہے اصغر کی اٹھو سکینا ماں جا رہی ہے دیدی ویران گود لے کر کر بو بلا کے بن میں اپنا سہاگ دے کر بلا کے بن میں اپنا سہاگ دے کر کیسے مدینے جاؤں سب کچھ تو ہے یہاں تو سکینہ تو جاتا ہے کارواں کو سکینہ سامنا میں کیسے کروں بتا دے سغرا کا سامنا میں بتا دے پوچھے جب مجھ سے میں کیا کہوں بتا دے جاب مجھ سے میں کیا کہوں بتا دے اماں میری سکینہ آئی ہو کہاں جاتا ہے میں اس گھڑی سے پہلے اے کاش ہی جاؤں میں اس گھڑی سے پہلے کاش مل جاؤں کس چیز کو کیا بتاؤں کس چیز سے منہ چھپاؤں کس چیز کو کیا بتاؤں

کرپا غمیں سکینہ ہے دکھ بھری کہانی سکینہ یہ دکھ بھری کہانی ناسی کی ہے زبانی بھری کہانی ناسی کی ہے زبانی میں سوچتا ہوں اب بھی کیسے کروں بیاں سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں اٹھو سکینہ اٹھو جاتا